الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد معزز ناظرین مشاہدین وسامعين وسامعات ومشاهدات آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اجتماعی ذکر بدعت ہے اور اجتماعی ذکر سے مراد وہ ذکر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن اس ذکر کو انفرادی کرنے کے بجائے جماعت کی شکل میں لوگ کرتے ہیں وہ مراد ہے اور جو ذکر ثابت ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے بہت سارے اذکار ہمارے ملکوں کے اندر لوگوں نے بنا لیے ہیں بہت ساری دعائیں بہت سارے درود شریف اور بہت سارے چیزیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے دعائے گنجول عرش درود تنجینہ درود ماہی اور پتہ نہیں کیا کیا دعائیں لوگوں نے اور درود لوگوں نے بنا رکھے ہیں تو وہ فی نب سے ہی اصلاً ہی بدعت ہے اور ناجائز ہے یہاں مراد وہ ذکر ہے جو اللہ کے رسول ثابت ہے لیکن اسے اس طریقے پر نہیں کرتے ہیں جو طریقہ ہمارے نبی سے ثابت ہے یا صلب صالحین سے ثابت ہے بلکہ اسے جماعت کی شکل میں لوگ کرتے ہیں جیسے مانوی ہے افضل عبد لا الہ الا اللہ سب سے عبد الذکر کیا لا الہ الا اللہ کہنا ہے اب یہ آدمی انفرادی طور پر اس کو کرے گا جب اسے موقع ملے گا اس دعا کو پڑھے گا یا اس طریقے سے اور دعائیں آتی ہیں جو آپ سے ثابت شدہ ہیں تو انسان دعا کے اندر اصل اسرار ہے اسرار کا مطلب یری خاموشی کے ساتھ کرنا اور پھر انفرادی طور پر کرنا لہذا اگر اسے کوئی جماعت کی شکل میں کرے یعنی کوئی ایک آدمی کھڑا ہو اور کہے کہ کہو لا الہ الا اللہ اب سارے لوگ لا الہ اللہ کہیں سو لوگوں کی تعداد ہے پچاس لوگوں کی تعداد ہے یا اس طریقے سبحان اللہ اللہ کے رسول ثابت ہے کہ آپ نماز پڑھنے کی بات کرتے تھے سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر تو اب کوئی آدمی کیا کرے ایک آدمی کھڑا ہو یا بیٹھا ہی رہے اور اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہوں سو کی تعداد ہو دس کی ہو پچاس کی تعداد ہو بیس کی ہو جو بھی ہو اب وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو سو مرتبہ اب لوگ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یا وہ کہتا ہے سبحان اللہ کہو اب سارے لوگ پچاس مرتبہ دس مرتبہ نو مرتبہ سبحان اللہ اجتماعی شکل میں کہتے ہیں کہتا ہے کہو الحمد اب سارے لوگ الحمد کہتے ہیں تو یہ سارے اذکار ثابت ہیں لیکن اس میں بدعت کہاں سے آ گئی بدعت جو شکل انہوں نے اپنا لیا وہ بدعت ہے کیونکہ عبادت ذکر عبادت ہے اور عبادت کے اندر اصل کیا ہے توقیف ہے توقیف کا مطلب یہ ہے کہ وہی چیزیں ثابت وہی چیزیں کی جائیں گی جن کا ثبوت ہوگا جن کا ثبوت نہیں ہوگا اگر وہ کریں گے تو چیز ناجائز ہو جائے گی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصل ثابت رہتا جیسے ذکر یہ ثابت ہے لیکن لوگ اس میں دوسرے طریقے سے اضافہ کر دیتے ہیں جیسے اجتماع کی شکل میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اجتماعیت کے ساتھ جماعت کی شکل میں یا اس طریقے سے کسی جگہ کو انہوں نے خاص کر لیا کہ وہاں جا کر جا کر کے ہی ہم یہ پڑھیں گے یا کوئی حیت انہوں نے خاص کر لی کہ ایک پاؤں اٹھا کر کے ہم کریں گے یا اس طریقے سے ایک ہاتھ اٹھا کر کے ہم کریں گے تو اس طریقے سے یہ اجتماعی طور پر بدعت ہو جاتی ہے یا اسے بدعت اضافی کہا جاتا ہے کہ اصل تو ثابت ہے ذکر کرنا لیکن اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں بڑھا لیں تو اجتماعی ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہوا کہ وہ ذکر جو ثابت تو ہے لیکن لوگوں نے اس میں کچھ چیزیں اضافہ کر دی جو سلب صالحین سے ہمارے نبی سے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں ایک تو بڑی مشہور دلیل وہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کوفہ کی مسجد میں کہ لوگ اجتماعی طور پر جماعت کی شکل میں ذکر کر رہے تھے لا الہ اللہ پڑھ رہے تھے سبحان اللہ پڑھ رہے تھے الحمد پڑھ رہے تھے ان کا ایک امیر تھا کہتا تھا کہو لا الہ الا اللہ سو مرتبہ کہو سبحان اللہ سو مرتبہ کہو الحمد للہ سو مرتبہ اب وہ سارے لوگ مل کر کے بے ایک وقت کہا کرتے تھے تو عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم پڑا آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور اس طریقے سے آپ نے لوگوں کو اس سے باز رکھا اور اس سے بلکہ مسجد سے آپ نے ان کو نکال دیا اور کہا کہ تم نے نئی چیز پیدا کر لی ہے ابھی اللہ کے سر کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے ابھی آپ کے برتن نہیں ٹوٹے ابھی آپ کے صحابہ موجود ہیں اور تم ایسا عمل لے کر کے آگے جو ان کے صحابہ نے نہیں کیا نئی نئی چیزیں لے کر کے تم لوگ آ رہے ہو یا تو تم زیادہ افضل ہو یا تو نبی کے صحابہ زیادہ افضل تھے تو یہ کہہ کر کے آپ نے ان کو مسجد سے نکال دیا تو یہ اجتماعی ذکر کیا ہے دین کے اندر ایک نئی چیز ہے عبادات ہے یہ اور عبادات کے اندر کیا ہے اصل منع ہے وہی عبادت جائز ہوگی جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہوگا اب آپ دیکھ لیں اذان ہے اذان کے لیے کیا ہے برند آباد سے کہنا ہے اور اذان ایک آدمی کہتا ہے اب مسجد کے اندر لوگ کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں ایک مسجد کے اندر کئی لوگ اذان دینا شروع کر دیں یہ کیا ہوگا یہ بدات ہو جائے گا اذان کے اندر برند آواز سے اذان دینا ہے اب آدمی اذان کو خاموشی کے ساتھ کہے تو یہ چیز ناجائز ہو جائے گی کیونکہ اذان کے اندر اصل کیا برند آواز سے کہنا ہے ایسے ہی مان لیجیے تلبیہ ہے تلبیہ انسان برند آواز سے پکارتا ہے اصل یہ ہے کہ انسان بلند آواز سے پکارے لیکن جو اور جو ذکر و اذکار ہیں دعائیں ہیں ان کے اندر اصل یہ کہ انسان خاموشی کے ساتھ پکارے بلند آواز سے نہ پکارے اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر کو بلند آواز سے کہنا یعنی ذکر کرنا کیا ہے یہ یہ بدعت ہے یہ کیا ہے بدعت ہے انسان نماز پڑھتا ہے اکیلے اللہ اکبر کہے گا خاموشی کے ساتھ کہتا ہے اس کو وہ بلند آواز سے اس کو نہیں کہے گا لیکن جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو انسان بلند آواز سے اللہ اوپر کہے گا تو اس طریقے سے جہاں جو ثابت ہے انسان وہی کرے گا اگر اس میں انسان اپنی طرف سے اضافہ کر دے گا تو یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہو جائے گی بدات ہو جائے گی جن عبادات کے لیے جماعت سر جماعت ہے واجب ہے جماعت کے ساتھ کرنا ان کے انسان جماعت کے ساتھ کرے گا جیسے فرد نمازوں کو انسان جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جماعت کے ساتھ انسان نماز پڑھے گا عید کی نماز ہے بقرعید کی نماز ہے جمعہ کی نماز ہے کیا ہے اس کے لیے جماعت ہے انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تراویح کی نماز ہے مان لیجیے جماعت کے ساتھ پڑھنا مصنون ہے انسان جماعت کے ساتھ پڑھے گا چاند گرہن کی نماز ہے سورج گرہن کی نماز ہے اس اسقا کی نماز ہے جماعت اس کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو جماعت کے ساتھ انسان پڑھے گا اور جہاں جماعت نہیں ہے اس کو انسان اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا جیسے مان لیجیے فجر کی دو رکعت سنت ہے اس کو جماعت سے پڑھنا یا اس طریقے سے تحت المسجد ہے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یا اس طریقے سے اور کچھ جو ہے چاشت کی نماز اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا تو یہ چیز کیا ہو جائے گی یہ بدعت ہو جائے گی تو عبادت جس طریقے ثابت ہے انسان اسی طریقے سے کرے گا اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتا ہے چھینک آتی ہے ہمیں الحمد کہنے کے لیے کہا گیا ہے اگر چھینک آنے پر انسان دروشری پڑھنا شروع کر دے گا تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی عبداللہ بنور کے سامنے کسی نے پڑھا تو آپ نے کہا کہ ہمیں بھی اللہ کے سور سے محبت ہم بھی درو شریف پڑھتے ہیں لیکن درو شریف پڑھنے کی جگہ یہ نہیں ہے تو اس طریقے سے جو دعا جس طریقے ثابت ہے جو عبادت جیسی ثابت انسان اسی طریقے سے کرے گا اگر اس میں انسان اپنی طرف سے اضافہ کر دیتا ہے نئی چیز لے کر کے آتا ہے اور اللہ کے سر کے زمانے میں آپ نے آپ نے نہیں کیا حالانکہ کوئی چیز مانے بھی نہیں تھی کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے نہیں کیا کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور اس طریقے سے اور آپ نے نہیں کیا اور تقاضا بھی تھا اس کا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے نہیں کیا تو اگر انسان اس کو کرے گا تو ان کے اندر نئی چیز ہو جائے گی تو اجتماعی جو ذکر ہے یہ بدعت ہے دین کے اندر علماء کے فتح موجود ہیں پرانے زمانے کے بھی اور آج کے زمانے کے بھی شیخ نباز رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن وسمین رحمۃ اللہ علیہ شیخ صالح فوزان حفیظہ اللہ جو موجودہ زمانے کے علماء موجود ہیں شیخ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ہو گئی شیخ نباز اور شیخ السمی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وفات ہو گئی تو پرانے زمانے کے علماء بھی صلب صالحین کے صحابہ سے لے کر کے آج تک آپ اقوال دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ اجتماعی جو ذکر ہے کیا ہے یہ ہے دین کے اندر ہے دین کے اندر ہاں یہ ہے کہ اگر بچوں کو تعلیم دینا مقصد ہے تو انسان تعلیم کی غرض سے یہ کر سکتا ہے جیسے مثال کے طور بچے دس بچے پڑھ رہے ہیں اب آپ کو انہیں سونے کی دعا سکھانی ہے یا جاگنے کے بعد آپ کو دعا سکھانی ہے تو جو استاد ہوتا ہے وہ دعا پڑھتا ہے وہ پیچھے پیچھے سائے لوگ پڑھتے ہیں تو یہاں پر مقصد تعلیم ہے لہذا تعلیم کے طور پر کرتا ہے تو یہ بدعت نہیں کہلایا جائے گا کیونکہ یہاں مقصد بدل گیا یہاں مقصد تعلیم دینا ہے ان کو بتانا ہے ان کو جی ہاں اور لوگ بچوں کو سکھانا مقصد ہے تو اس طریقے سے یہاں پر یہ چیز بدعت نہیں ہوگی لیکن اگر یہ مقصد نہیں انسان جو ہے اجتماعی کی شکل میں لوگ ذکر کرتے ہیں اور سبحان اللہ الحمد للہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو یہ چیز بدات ہو جائے گی تو اس لیے یہ دین ہے اور دین میں جو عبادات ہیں ان کے اندر اصل منع ہے وہی چیزیں کرنا جائز ہوگی جن کا ثبوت ہوگا کتاب و سنت سے آپ کے عمل سے ثابت ثبوت ہوگا صلب صالحین کے فہم کے مطابق ان کا عمل ہوگا ان سے ثبوت ہوگا وہی چیز کرنا جائز ہوگا اور جس کا ثبوت نہیں ہوگا وہ چیز کرنا دین کے اندر بدعت ہوگی لہذا اجتماعی ذکر جو صوفیہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو اہل بدعت کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں آتی ہے ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ لوگ اللہ اللہ پڑھتے ہیں ہو ہو پڑھتے ہیں یا اللہ اکبر ایک ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ ایک ساتھ کہتے ہیں جماعت کی شکل میں ایک آواز میں لوگ پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں بدعت ہیں ان کے بدعت ہونے میں ذرا برابر بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے لہذا انسان اپنے اعمال کو محفوظ رکھے بدعات سے دور رکھے اور سنت ہمارے لیے کافی ہے انسان اگر سنت پر عمل کر لے جائے اس کے لیے کافی ہے اس لیے بدعات سے بچی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہرب ہمیں ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد وصحب وساب و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ